تو ہی دو سنت کا پرچم لہرائیں گے تو ہی دو سنت کا پرچم لہرائیں گے توحید کے دائی ہیں قرآن سنائیں گے توحید کے دائی ہیں قرآن سنائیں گے تو ہی دو سنت کا پرچم لہرائیں گے تو ہی دائی ہیں قرآن سنائیں گے جو مشن تھن کا وہی مشن ہمارا ہے جو مشن تھن کا وہی مشن ہمارا ہے اس مشن پہ ہم اپنی یہ جان لٹائیں گے اس مشن پہ ہم اپنی یہ جان لٹائیں گے توحید کے دائی ہیں قرآن سنائیں گے اشاعت کے جیالے ہیں تو ہی سنت والے ہیں اشاعت کے جیالے ہیں تو ہی دو سنت والے ہیں ہم شرک سے لوگوں کا ایمان بچائیں گے ہم شرک سے لوگوں کا ایمان بچائیں گے تو کے دائی ہیں قرآن سنائیں گے قرآن میں رب نے کہا جو مر جائے نہیں سنتا قرآن میں رب نے کہا جو مر جائے نہیں سنتا دلیل جو پوچھو گے قرآن دکھائیں گے دلیل جو پوچھو گے قرآن دکھائیں گے توحید کے دائی ہیں قرآن سنائیں گے اصحاب کی عظمت پر ہاں ختم نبوت پر اصحاب کی عظمت پر ہاں ختم نبوت پر گھر وقت نے خون مانگا ہم خون بہائیں گے تو توحید کے دائی ہیں قرآن سنائیں گے توحیدی ہمیں ہم زمانہ کیا روک پائے گا توحیدی ہمیں ہم زمانہ کیا روک پائے گا ہم لا والی تلوار چلائیں گے توحید کے دائی ہیں قرآن سنائیں گے